welcome to lecture number thirty one of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے ریگریشن انالیس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ڈسکس کیے خاص طور پہ ایکسل کے ڈفرینٹ فنکشنس ایکسل کے اسٹیٹسٹیکل پیک کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ بڑی تفصیل سے ہم نے کیا آج کے لیکچر میں ہم ریگریشن انالیسس کا پارٹ ٹو کمپلیٹ کریں گے اور آج کے لیکچر کے ساتھ ہماری اسٹڈی ریگریشن انالیسس کی کمپلیٹ ہو جائے گی آج کے لیکچر کے خاص ٹاپکس اس طرح سے ہیں ایک تو ہم سیمپل اور پاپولیشن ریگریشن لائنس اور ایکویشنز دیکھیں گے کس طرح سے ہوتی ہیں کس طرح سے سیمپل کی ریگریشن ایکویشنز پروڈکشن کے لیے پاپولیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ریگریشن ٹول کس طرح سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ایک ایگزامپل جو میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے اس پہ اپلائی کر کے ہم دیکھیں گے کہ کون سی ان پٹس اور آؤٹ پٹس اویلیبل ہوں گی اس کے علاوہ میں ایک جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک مینوئل اگزامپل بھی ہم کریں گے تاکہ ہمیں پتا لگے کہ ریگریشن ایکویشن کس طرح سے ڈیولپ کی جاتی ہے تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے لیے تیار کی گئی ہے تو یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جو اب آج ہم اسٹڈی کریں گے ایک آدھ ایگزامپل اور بھی میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے تو آج کے لیکچر کا main focus problem solving for regression analysis ہے using Microsoft Excel regression tool اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ریگریشن ٹول کو اگر ہم استعمال کریں تو بہت ہی آسانی سے کمپلیٹ انالیس ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جہاں بھی ممکن ہو سکے for effectiveness of your own performance you should learn to use the regression tool which Microsoft Excel already has built in to it تو آئیے اب شروع کریں دیکھتے ہیں سلائڈس پہ چلتے ہیں lecture thirty one line fitting part two regression models کی پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ different types of regression models ہوتے ہیں یہ دو سلائڈس آپ کو اس لیے دکھائی جا رہی ہیں کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ in one case which is the left side of the slide جو گراف آپ دیکھ رہے ہیں اس میں relationship is not linear اور دوسرا گراف جو رائٹ right سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ریلیشن شپ نظر نہیں آ رہی تو اس پہ ذرا بات کی جائے کہ یہ ان کی کیا سگنیفیکینس ہے کہ پہلی اکویشن جو آپ نے دیکھی یہ ایک کرو تھی یہ بیسکلی ایک پالینومیل کرو نظر آ رہی ہے اور اس قسم کا انالیس اگر آپ ریگریشن ٹول کے ساتھ کریں گے تو اس میں ایرر آ جائے گی اس کی وجہ یہ کہ ریگریشن ٹول کا بیسک مقصد ہے اسٹریٹ لائن کی ایکویشنز ڈرائیو کرنا جس کو لینئر ریگریشن کہتے ہیں تو اگر ہمارے پاس کیٹر ڈائگرام اس ٹائپ کی ہو کہ اسے ہمیں نظر آ جائے کہ یہ لینئر ریگریشن نہیں ہے تو ہمیں ریگریشن ٹول کو استعمال نہیں کرنا چاہیے دوسری بات جو بڑی اہم اس سلائڈ سے آپ نے دیکھی کہ ان سچویشنس میں جہاں آپ کو کوئی کسی قسم کا ریلیشن شپ نظر نہیں آ رہا وہاں پہ ریگریشن نہیں کرنا چاہیے یعنی you should simply come to this conclude that there is no association between the two variables تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں سمپل لینئر ریگریشن ماڈل کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہے کہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے relationship between variables is described by a linear function یہاں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے جیسے میں نے مینشن میں کر چکا ہوں کہ دو ٹائپس کے ماڈلس ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں لینئر ماڈلس جیسے اسٹریٹ لائن اور دوسرا non linear models non linear models curves مثلاً different types of curves polynomials یہ ٹپکل نان لینئر ماڈلس ہیں جہاں پہ rate of change is not the same over the entire length of the curve یعنی ڈفرینٹ کروس اگر آپ اسٹڈی کریں اور دیکھیں تو آپ کو یہ پوائنٹ فورن کلیئر ہوگا کہ کرو کا ایک حصہ تو اسٹریٹ لائن کے طور پہ ہو سکتا ہے نظر آئے لیکن جہاں پہ کرو ہے وہاں پہ ریلیشن شپ ایگزیکٹلی لینئر نہیں ہوتا تو اس لیے یہ ڈسٹنکشن بڑا ضروری ہے کہ regression model linear regression model کی جب بات ہوگی تو یہ اسٹریٹ لائن ہوگا اور جب نان لینئر ریگریشن کی بات ہوگی تو یہ کوئی نہ کوئی پالینومیل یا کرو ہوگی تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں تو پہلا تو یہ پارٹ تھا ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے بائی اے لینئر فنکشن یہ فنکشن کیا ہے let me explain this function in other words جو اکویشن آپ لکھ رہے ہیں وہ ایک میتھمیٹیکل ریلیشن شپ ہے ایک میتھمیٹیکل فنکشن ہے اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کی لینئر اکویشن بالکل اسی پیٹرن پہ ہو Y is equal to A plus B X you may have a different linear equation اس میں as long as relationship is linear آپ کوئی بھی اکویشن لکھ سکتے ہیں آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں the change of one variable cause the other variable to change یہ پوائنٹ مینشن ہو چکا ہے ایکسپلین ہو چکا ہے کہ اسٹریٹ لائن کی جب بات ہو رہی ہے تو ایک ویریبل کو کوئی جب آپ ایک ویریبل میں چینج لے کے آئیں گے تو دوسرے ویریبل میں چینج آ جائے گی a dependency of one variable on the other یہ لینئر ریگریشن ماڈل کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جو یہاں پہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں آئیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں یہ میں اسکیٹر ڈائگرام آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں just to refresh your memory یہ بڑا سمپل سا ایک اسکیٹر ڈائگرام ہے چھ پوائنٹس ہیں اور ان سے آپ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ وائی اور ایکس میں ایک ڈگری آف ایسوسیشن ہے لیٹس ڈسکس وائی یہ پوائنٹ پہلے ڈسکس ہوا کہ اسکیٹر ڈائگرام کو جب آپ دیکھیں تو اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ as if there is a line drawn between the points invisible line اس سے یہ اندازہ ہو کہ واقعی یہ پوائنٹس ایک لائن کے ارد گرد ہیں equal distance on both sides تو اس کیس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم ایک لائن ڈرا کر سکتے ہیں دوسری بات جو پچھلی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ کوفیشنٹ آف کوریلیشن بھی اس کیس میں کافی ہائی لگ رہا ہے وجہ یہ کہ اگر ہم ایک لائن ڈرا کریں درمیان میں تو یہ سارے پوائنٹ اس لائن کے بہت قریب ہوں گے تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اب آپ کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے with something which is known as population linear regression let me explain this point also جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا شروع میں کہ جب انالیس کیا جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری پاپولیشن کا انالیس کیا جائے ایک سیمپل ڈرا کیا جاتا ہے اس سیمپل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اس سیمپل کے بیسس پہ ریگریشن انالیسس کیا جاتا ہے اور جو ویلیوز وہاں سے آپ کو ملتی ہیں ریگریشن کے جو کانسٹینٹس ہیں اے اور بی کانسٹینٹس اگر ہم لینے ریگریشن کی بات کر رہے ہیں تو ان کے بیسس پہ پاپولیشن کے ریگریشن کانسٹینٹس ڈیفائن ہوتے ہیں ان ادر ورڈس آپ جو سیمپل بیسس پہ جو آپ نے اسٹڈی کی اور ریگریشن انالیسس کیا اس کو آپ نے پاپولیشن کے لیے استعمال کرنا ہے مگر ایک بات ہے جو بڑی سوچ طلب ہے کہ اگر سیمپل سائز چھوٹا ہے اسمال سیمپل اور ہو سکتا ہے کہ ود اے اسمال سیمپل آپ کی جو ریگریشن اکویشن ہے ریگریشن لائن ہے وہ شو کر رہی ہے کہ there is a very high degree of correlation یعنی آپ کا جو کوریلیشن کوفیشنٹ ہے اس کی بھی ہائی ویلیو ہے مگر اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ this sample may not be truly representative of the population تو یہاں پہ ڈائلیما کیا ہوا کہ انالیس تو ہم کر چکے ہیں سیمپل انالیس ہم نے کر لیا ریگریشن بھی ہو گیا اکویشن ڈیرائیو ہو گئی اب پوائنٹ یہ ہے کہ is this this regression regression line equation truly representative of the population تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے کہ واقعی sample is truly representative of the population اور جو ریگریشن اکویشن ہم نے ڈرائیو کی اس کو ہم پاپولیشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوفیشنٹ آف کو ریلیشن کی ایک سیمپل ڈسٹریبیوشن ڈیولپ کر دی گئی ہے یہ ڈسٹریبیوشن ڈفرینٹ ٹیکسٹ بکس میں ایز اپنڈکس اویلیبل ہوتی ہے اس میں ایک سائڈ پہ کانفیڈینس انٹرول انفیکشنس دیا ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پہ ڈگریز آف فریڈم دیے جاتے ہیں یہ degree of freedom normally sample size minus two یعنی سیمپل سائز سے آپ دو مائنس کرتے ہیں اور یہ ڈگری آف فریڈم استعمال کی جاتی ہے اس کی بھی وہی وجہ ہے جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ این مائنس ٹو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک بہتر ایسٹیمیٹ ڈیولپ ہو سکے اور اسے ڈائریکٹلی پاپولیشن پہ اپلائی کیا جا سکے تو آئیے اب اس ایکسپلینیشن کے ساتھ we go back to the slides یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پاپولیشن لینئر ریگریشن اور پاپولیشن لینئر ریگریشن لائن کی ڈیفینیشن ہے کہ it's a straight line that describes the dependence of the average value of one variable on the other اس کو پھر جس طرح سے لکھا گیا ہے کہ Y equal to Y I یعنی any value of Y is equal to B zero beta zero plus beta one X I یعنی اس ایکویشن میں اگر آپ ایکس کی ویلو انسرٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ریگریشن کانسٹنٹس بیٹا زیرو اور بیٹا ون اویلیبل ہیں تو وائی آئی کی ویلو نکل آتی ہے پھر فردر اس سلائڈ پہ نوٹ کریں لیفٹ سائڈ پہ کہ پاپولیشن وائی انٹرسپٹ یہ بیٹا زیرو اس کے بعد پاپولیشن کو ایفیشنٹ بیٹا ون اور ایک ایپسلون کی فگر بھی ہے پلس ایپسلون دکھایا گیا کہ یہ رینڈم ایرر جو ڈیٹے میں ہے this is difference of the point from the regression line اور یہ پوری equation beta zero plus beta one X I اس کو پاپولیشن ریگریشن لائن کہا جا رہا ہے پھر ڈپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں کہ جس میں ایکس انڈیپینڈنٹ ہے اور وائی ڈیپینڈنٹ ہے let me say word on this now کہ آپ نے دیکھا کہ ریگریشن لائن کو ریگریشن ایکویشن کے سارے پارٹس کو ایک خاص طرح سے خاص طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے یہ ساری ٹرمز ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ وہ رینڈم ایرر فرسٹ ٹائم آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے اب تک جو ہم ریگریشن اکویشن کی بات کر رہے تھے اے پلس بی ایکس اس میں ایرر نہیں تھی اور یہاں بھی پلیز نوٹ کہ جو آپ فور کاسٹ کے لیے ریگریشن اکویشن استعمال کریں گے اس میں رینڈم ایرر نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رینڈم ایرر اصل میں جو آبزرویشنس ہوتی ہیں ان کا distance to the regression line ہوتا ہے وہ چونکہ ایک فاصلے پہ ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو ایرر کے طور پہ شامل کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پاپولیشن کی ساری سارے ویریبلس ایک خاص طریقے سے لکھے گئے سمبل استعمال کیے گئے ہیں اور بیسیکلی یہ ساری وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں صرف ٹرمز اب آپ کو ایک اور طریقے سے دکھائی جا رہی ہیں تو آئیے نیکسٹ سلائی پہ چلیں پاپولیشن لینئر ریگریشن اب یہاں پہ گرافیکل شکل میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ بیسک ڈیٹا پوائنٹس جو ہمارے پاس ہیں ان کے درمیان میں سے اب ایک ہم نے ریگریشن اکویشن ڈرائیو کی ہے اور یہاں پہ نوٹ کریں ایک اکویشن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں Y I is equal to beta zero plus beta one X I plus epsilon I یہ اکویشن جب آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو آبزروڈ ویلو ملتی ہے چونکہ beta zero plus beta one X I gives you the the value on the regression line پھر اس کی اکویشن علیحدہ دی گئی ہے میو کا سمبل استعمال کیا گیا جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ساتھ اس کے وائی ایکس ٹو ڈیفائن کے یہ this is the relation between the two variable Y X Y and X پھر وہی equation beta zero plus beta one X I اور لیفٹ سائڈ پہ نوٹ کریں کہ بیٹا زیرو از دی انٹرسپٹ جو میں پہلے آپ کو کئی بار پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں کہ اوریجن سے جہاں پہ لائن وائی ایکسس کو میٹ کر رہی ہے یہ کرلی بریکٹس بھی یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے تو لیفٹ آف دا کرلی بریکٹ you see this beta zero this is the intercept اور to the right of the slide please note is the term beta one جو سلوپ ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ beta one is the slope of the of the regression equation پھر تقریباً مڈل میں دیکھیے کہ ایپسلون آئی کرلی بریکٹ اور یہ سب سے ٹاپ پہ جو آبزرویشن ہے اس کے ریفرنس سے دکھایا جا رہا ہے epsilon I is equal to random error تو اس پہ مختصر سی بات کی جائے کہ آپ نے دیکھا کہ اب ریگریشن اکویشن کو جب گرافکلی ریپرزینٹ کیا گیا تو اس کے ساری ایلیمنٹ کہاں پہ ریگریشن اکویشن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ لوکیٹ کیے گئے ہیں سو یو انڈرسٹینڈ کہ گرافکلی ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے تو یہ ساری باتیں اب آل دی ایلیمنٹس انٹرسپٹ اب کلیئر ہو گیا random error is clear slope is clear regression line کس طرح سے ڈرا کی گئی ہے پلیز نوٹ یہ ڈیشڈ لائن ہے اور ڈیشڈ لائن اس وجہ سے ڈرا کی جاتی ہے کہ جو وہ لائنس جو ان ریالٹی نہیں ہوتی جو اصل میں آپ ڈٹرمن کرتے ہیں ان کو ریگریشن لائنس کہا جاتا ہے اور ان کو ود ڈیشڈ لائنز ڈرا کیا جاتا یعنی سمبل اس کا ڈیشز میں یوز کیا گیا تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں اب sample linear regression exactly on similar terms جیسے پہلے ہم نے پاپولیشن کو ڈیفائن کیا تو یہاں پہ ہم سیمپل کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ سیمپل کی regression line provides an estimate of the population regression line as well as a predicted value of Y تو اس پہ بات کریں کہ سیمپل ریگریشن لائن کے کیا مقاصد کہ ایک تو یہ کہ یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے پاپولیشن کی ریگریشن لائن کو دیٹ از ون آبجیکٹو دوسرا آبجیکٹو کیا ہے کہ it helps you to predict values یعنی آپ فور کاسٹ کر سکتے ہیں ویلوز آپ اس میں انسرٹ کر کے جہاں تک ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس کے بعد آپ اپنی فور کاسٹ اس اکویشن کے بیسس پہ کر سکتے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اور دیکھیں اور کیا تفصیلات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سمبل استعمال کیا جا رہا بی زیرو وہاں پہ بیٹا زیرو تھا یعنی ویری سملر لیکن یاد رکھنے کے لیے کہ یہ سیمپل ہے بی زیرو اور ادھر بیٹا زیرو تھا پاپولیشن کا یہاں پہ سیمپل کی سلوپ یا سلوپ کو بی ون ہے اور پاپولیشن میں بیٹا ون تھا پھر further B zero provides an estimate of beta zero اور B one provides an estimate of beta one اور تھرڈ ٹرم نوٹ کریں پلس ای ون یہاں پہ ہے وہاں پہ ایپسلون تھا اور یہاں پہ ای e ون تو جسٹ اے پوائنٹ پاپولیشن کے جو سمبلس تھے آپ نے نوٹ کیا گریک لیٹرز استعمال کیے گئے بیٹا اور ایپسلون یعنی بیٹا زیرو فار انٹرسپٹ اور بیٹا ون فار سلوپ اور epsilon one for random error جب پاپولیشن سیمپل کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ بی زیرو استعمال کیا جا رہا ہے intercept B one for slope and E one for random پھر دوسری بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں B zero B one will provide the estimates for beta zero and beta one respective تو یہ ہو بہ وہی ریپرزنٹیشن ہے the difference is that you will use the sample data to develop regression line and then you will use that information about the regression constants to define the regression equation of the population تو آئیے اب سلائڈ پہ واپس چلیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں لائنس ڈرا کر دی گئی ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ان ون کیس جہاں پہ ایکویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بیٹا زیرو یہ ٹاپ پہ آپ دیکھیں کہ یہ لائن جو تھک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پاپولیشن کے لیے ڈرا کی گئی ہے اور جو ڈیشز اس سے پہلے یہ تھک لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسینشلی سیمپل کی لائن ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ bottom of the line intercept B zero اور top of the line slope B one پھر اس کے ساتھ ہی دوسری لائن آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیشڈ ڈیشز میں ہے that is the population regression line اور اس کے لیفٹ پہ انٹرسپٹ بی زیرو یعنی یہاں پہ لیفٹ پہ اگر آپ اب دیکھیں تو سیمپل کا انٹرسپٹ بی زیرو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے ہم ڈیولپ کریں گے intercept of the population which is B zero اور ٹاپ پہ بھی آپ دیکھیں ٹاپ آف دا لائن کے وہاں پہ بی ون اور بیٹا ون آپ کو دکھایا جا رہا ہے پھر ریگریشن لائن کی ایکویشن اٹ سیلف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکویشن ہے جو سیمپل کی Y I is equal to B zero plus B one X I یہ سیمپل کی ریگریشن لائن ہے اور پاپولیشن کی regression line mu Y X to B zero plus B one X I پھر رینڈم ایررز بھی آپ کو سملرلی دکھائی جا رہی ہیں کہ ایپسلون آئی اور ای آئی یعنی ڈفرینٹ لائنس سے جو جو ڈسٹینس ہے پوائنٹس کا مثلا یہ پوائنٹ جو سب سے ٹاپ پہ ہے اس کا distance to the population line دکھایا جا رہا ہے ایپسلون آئی اور اسی کا ڈسٹینس ٹو دا سیمپل دکھایا جا رہا ہے ایز ای آئی تو یہ فگر آپ کو ایک کمبائنڈ طریقے سے دکھا رہی ہے کہ سیمپل لینئر ریگریشن میں ایکویشنز کس طرح سے ڈرائیو ہوں گی اور کس طرح سے سیمپل اور پاپولیشن کے ڈفرینٹ ویریبلس ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں let me say a word here تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی سلائڈ پہ دونوں ریگریشن لائنز اور ان کی ریگریشن ایکویشنز ان کے انٹرسپٹس ان کے سلوپ اور رینڈم ایررز یہ ساری باتیں ایک جگہ کنسالیڈیٹ کر کے آپ کو دکھائی گئی ہیں تاکہ آپ کا پوائنٹ آف ریفرنس کلیئر ہو جائے اور یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ آل دو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ گراف ہے but please note that all the values are very similar جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کانسٹینٹ بھی اسی طرح سے سلیکٹ کیے گئے ہیں B zero beta one beta zero B one beta one epsilon one اور ای ون تو all that you need to do is to remember کہ سیمپل از دا بیسس جہاں سے اکویشن نے ڈرائیو ہونا ہے پھر سیمپل کو استعمال کیا جائے گا کہ پاپولیشن کی ریگریشن اکویشن کو ڈرائیو کیا جائے تو آئیے آگے چلیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مینوئل کیلکولیشن دکھا رہا ہوں جیسے میں نے سجیسٹ کیا کہ آل دو ہم مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کریں گے لیکن کم از کم ہمیں اس قابل تو ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو we should be able to derive our linear regression equation even using a calculator تو یہ وہ ایکسرسائز ہے یہ سوال ہم پہلے کر چکے ہیں اس کی ورک شیٹ بھی ہم بنا چکے ہیں تو میں نے اس وجہ سے وہ ڈیٹا آپ کو یہاں نہیں دکھایا پہلے اکویشن ملادہ کریں اس میں جو سمبل میں نے یوز کیے ہیں کہ وائی مین کے لیے just to make it easy to write the mean value Y M لکھا گیا اور ایکس کا مین ایز ایکس ایم لکھا گیا ہے وائی کی standard deviation as S Y لکھی گئی ہے ایکس کی standard deviation as S X لکھی گئی ہے اور small R is the coefficient of کو پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیٹ ایکسپوننٹ کے لیے استعمال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ڈاٹ کو استعمال یہاں کیا گیا ہے as a sign of multiplication تو آئیے پہلے ڈیٹا دیکھیں ڈیٹا کیا ہے کہ ایوریج ویلو آف ایکس یعنی ایکس مین جو ہے is four Y mean is eighty اور S X is two under root two یعنی S X is equal to under root two اور اس کو اس طرح سے دکھایا گیا کہ ٹو raise to the power one by two that is under root two equation کیا ہے کہ Y minus Y M is equal to R into the standard deviation پہلی یہ ٹرم ہے کہ کوفیشنٹ آف کوریلیشن کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے with the standard deviation of Y پھر ڈیوائڈ اس کو ہم کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ ایویشن آف ایکس پہ اور یہ ٹرم میں نے شو کی ہے ود ان بریکٹس پھر ڈاٹ یعنی ملٹیپلیکیشن اور ایکس مائنس ایکس ایم یعنی ایکس میں سے آپ ویلو نکال رہے ہیں ایکس ایم کی پھر آپ یہ سم کر رہے ہیں آبیسلی اٹس ناٹ یہ ایکس سے ڈیویشن جو ہے you are doing it for all the values of X it's understood اس اکویشن میں کہ آپ اس کو وہ ٹوٹل آپ کر رہے ہیں اور یہ ویلوز جو یہاں پہ دی گئی ہیں جب آپ ان کو استعمال کریں گے تو ادھر ہم نے ویلیوز انسرٹ کی سب سے پہلے mean value of Y insert کی دیٹ از ایٹی پھر ریگریشن کانسٹینٹ کی ویلیو تھی زیرو پوائنٹ ایٹ اس کو ملٹیپلائی کیا وتھ ٹو ہنڈریڈ کا انڈر روٹ کے ساتھ which was standard deviation of Y پھر اس کو ڈیوائڈ ہم نے کیا انڈر روٹ آف ٹو پہ which was the standard deviation of X اور اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایکس مائنس ایکس مین سے اس کی ویلو فور تھی تو اس کو جب ہم سمپلیفائی کر رہے ہیں تو ہماری اکویشن آ رہی ہے Y minus eighty is equal to eight پھر بریکٹ میں ایکس مائنس فور پھر اس کو سالو کیا فردر ایٹی کو دوسری سائڈ پہ لے گئے اور پھر فردر سالو کیا لاسٹ لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ Y is equal to eight X plus forty eight تو یہ آپ کی ریگریشن اکویشن آ گئی تو اس سے ہمیں وہ ویلیوز کیا ویلوز ملی eight X plus forty eight پہلی بات یہ کہ اس میں انٹرسپٹ جیسے لکھا ہوا ہے دیٹس فورٹی ایٹ اور سلوپ از ایٹ اس اکویشن کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے تھے Y is equal to forty eight plus eight X جو نارمل طریقہ ہے ایسی اکویشنس کو لکھنے کا but I didn't to change it یہ میں نے کہا کہ آپ کو یہ بھی فارم نظر آنی چاہیے you can write it I the way and it's correct تو اس پہ مختصر سی بات ہو جائے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بہت آسانی سے یہ اکویشن نکل آئی all that you had to do is to insert the coefficient of correlation ہے پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وائی کی پھر اس اس پروڈکٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ایکس پہ اور اس کو پھر ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایکس مائنس ایکس مین تو ویری سمپل کیلکولیشن اور ادھر Y minus Y mean left side of the equation اور اس کو سالو کیا گیا اور سمپلیفائی کر کے تو وائی کی ویلو باقی سب ویلوز وائی اور ایکس کی ویلوز صرف رہ جاتی ہیں وائی اینڈ ایکس اور اس کو آپ Y in terms of X آپ ڈرائیو کر لیتے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے فارمولا بھی بڑا ایزی ہے یاد رکھ سکتا ہے آدمی بڑی آسانی سے یہ آپ کر سکتے ہیں اس کی میں نے اس دفعہ ایکسل ورک شیٹ نہیں بنائی but you can do that very simply چونکہ بڑی سمپل کیلکولیشن ہیں تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ ریگریشن ٹول کیسے استعمال ہوتا اس پہ ذرا دوبارہ ٹو ریفریش یور میمری کہ ریگریشن آپ کو یاد ہوگا میں نے مینشن کیا تھا پچھلے لیکچر میں وی وینٹ اوور اٹ کہ آپ نے مینیو ٹولس مینیو میں جانا ہے پھر وہاں جا کے تو ڈیٹا انالیس کا جو مینیو ہے اس کو ڈھونڈنا ہے اگر وہ ہے تو اس کو کلک کرنا ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے ایڈ انس کا جو مینیو تھا اس میں جانا ہے اور then you would get a dialog box add ins اور اس میں اسٹیٹسٹیکل انالیس پیک کو آپ نے ٹیک کرنا تھا اوکے کر کے واپس جب آپ آئیں گے تو you will find data analysis menu under the tools menu تو اب ہم فردر اس میں یہ تھا کہ جب آپ نے ڈیٹا انالیسس کو کلک کرنا ہے تو again you get different regression tools وہ لسٹ تھی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دو حصوں میں میں نے آپ کو دکھائی تو اس میں ایک ٹول ریگریشن کا ہے پھر اس کا میں نے ہیسٹیلی آپ کو دکھایا کہ اس کے پیرامیٹرز آپشنز کس طرح سے فکس کیے جاتے ہیں تو اس اب ہم وہ ریگریشن ٹول استعمال کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ سلائڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائڈ پہ دو سٹریمز آف ڈیٹا دی گئی ہیں وائی اینڈ ایکس یہاں پہ پلیز نوٹ کہ ڈیٹا ایک خاص طریقے سے آرگنائز کیا گیا ہے مائکروسافٹ ایکسل کی ریکوائرمنٹ ہے that your first array should be Y and the second array should be X تو اگر آپ ان ویلوز کو ایکسچینج کر دیں گے تو ریگریشن اکویشن بالکل الٹ ہو جائے گی سو ریمبر کہ پہلے وائی کی ویلو دینی ہے وہ ارے انٹر کرنی ہے پھر ایکس کی ویلو انٹر کرنی ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وائی کی value sixty hundred seventy ninety eighty پھر ایکس کی values two five four six and three یہ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی ریس ہیں جو پچھلی دفعہ ہم استعمال کر چکے ہیں صرف فرق کیا ہے کہ میں نے وائی کو پہلے یہاں پہ انٹر کیا تاکہ ایکسل کی ریکوائرمنٹ فلفل ہو سکے آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے ڈیٹا انالیس مینیو کو ٹولس مینیو کے اندر کلک کیا تو ریگریشن کا ڈائلگ باکس سامنے آ گیا یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس کو کیسے فل کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس میں کیا امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ میں نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں چونکہ اس میں میں نے اس کا کلوز اپ دکھایا ہے تاکہ آپ کو وہاں نظر آئے کہ کون سی ویلیوز ہیں جو ہم نے انٹر کرنی ہے یہ آپ کو اس سلائیڈ پہ وہ ساری انفارمیشن دکھائی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ان پٹ وائی رینج اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ dollar A dollar eighty five colon dollar A dollar eighty nine یہ ڈالر کہاں سے آ گیا اور یہ اور ایٹی نائن کیا ہے let me explain this point آپ کو یاد ہوگا میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کئی بار کہ جب آپ سیل ریفرنس کو فکس کرنا چاہتے ہیں تو then you enter dollar sign in front of that reference اور یہی یہاں پہ کیا جا رہا ہے ریگریشن کا ٹول خود یہ انسرٹ کر رہا ہے what I did was I selected the array میں نے رے کا جو پہلا ایلیمنٹ تھا اس کو سلیکٹ کیا پھر میں نے ماؤس کو ڈریک کیا and I took it to the last element تو ٹول نے خود یہ انٹری کی ہے تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں تو آپ نے دیکھا کہ ان پٹ وائی رینج جہاں پہ جو سیل ریفرنسز تھے ود ڈالر سائن انٹر ہو گئے پھر ان پٹ ایکس رینج بھی اسی طرح سے کیا گیا کہ پہلی ویلو کو پک کر کے ڈریگ ماؤس کو ڈریگ کیا ٹو دا لاسٹ ویلو اور جب ریلیز کیا تو اس باکس میں آپ کو یہ ویلو جو نظر آ رہی ہے dollar B dollar eighty five colon dollar B dollar eighty nine تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ by selecting these two arrays یہ یہاں پہ سیل ریفرنس آٹومیٹکلی انٹر ہو گئے پھر کانفیڈینس لیول لیبل میں نے یہاں کچھ نہیں کیے اور نہ یہ کانسٹینٹ زیرو کو میں نے نہیں I didn't bother confidence level ninety five percent default value ہے اس کو کچھ نہیں کیا گیا پھر آؤٹ پٹ آپشنس میں تین آپشنس تھیں کہ آؤٹ پٹ رینج آپ وہاں پہ ویلوز لے لیں یا نیو ورک شیٹس یا نیو ورک بک تو میں نے آپٹ کیا کہ میں آؤٹ پٹ رینج جو ورک شیٹ میں نے بنائی ہے وہیں پہ میں ایک رینج سلیکٹ کر لیتا ہوں اور وہاں پہ ریزلٹ کو میں لے لیتا ہوں تو similarly I selected that range اور وہ کیسے میں نے کیا کہ لیفٹ جہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ رینج شروع ہو تو اس پوائنٹ کو پک کیا اس سیل کو اور رائٹ right سائڈ پہ ماؤس کو میں لے گیا جہاں تک میں رینج کو لے جانا چاہتا تھا then I drag the mouse words ایک خاص میں نے نمبر آف سیلس جو میں سمجھتا تھا کہ یہاں پہ وہ ریزلٹ آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ dollar A dollar ninety one colon اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف ہے اٹ مینس کہ کالم اے سے کالم ایف تک میں نے ڈریگ کیا and then you see the row number also کہ ایف ون ٹوینٹی فور سب سے جو آخری سیل ہے cell reference row twenty four تک اس کو میں لے کے گیا اور یہ میں نے آؤٹ پٹ رینج ڈیفائن کیا then I said I want information about residual also پھر لائن فٹ پلاٹ بھی میں نے کہا مجھے چاہیے اور نارمل پرابلٹی پلاٹ بھی میں نے کہا کہ مجھے چاہیے تو یہ ساری انفارمیشن اس طرح سے کمپلیٹ ہو گئی آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی summary output before I explain this let me have a word actual size of this output is different یہ جو سلائڈ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایکچولی ایکسل کی جو ورک شیٹ ہے وہ پوری اسکرین پہ وہ سارا پرنٹ آؤٹ آپ کو نظر آ جاتا ہے میں نے صرف وہاں سے پارٹس آف دیٹ ریزلٹ آپ کو انلارج کر کے میں دکھا رہا ہوں سلائڈ کی شکل میں تاکہ آپ کو لیجیبل آپ کے لیے ہو جائے ادر وائز یہ جتنی بھی سلائڈس اب آپ دیکھیں گے وہ وہ ایک کمپلیٹ رینج جو میں نے اسپیسیفائی کیا تھا اس میں دکھائی گئی ہیں سو so یہ پہلا حصہ ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں so let's go back to the slide summary output پھر اس کا ہیڈنگ ہے ریگریشن اسٹیٹسٹکس اور اس میں جو ویلیوز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کیلکولیٹ ہو رہی ہیں کہ پہلا کوفیشنٹ آف کوریلیشن ہے اس کی ویلیو ہے زیرو پوائنٹ ایٹ یہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہم نے جب یہ کیلکولیشن کی تھی ورک شیٹ بنا کے تو ہمارا آنسر زیرو پوائنٹ ایٹ آیا تھا یہ وہی ڈیٹا ہے پھر دوسری لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں آر اسکوئر یعنی square of the coefficient of correlation آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو ڈیفائن کیا گیا تھا ایس اور ایک ویلو ہے adjusted R square adjustment Excel ایک کی اپنی اسپیشل یہ کیلکولیشن ہے ایک اسٹینڈرڈ ایرر کی کیلکولیشن ہے یہ بعد میں I explain to you standard error of calculation کیا ہوتا ہے اور آبزرویشن پانچ ہے یہاں پہ تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اس میں ایک پارٹ انالیس کا ہے جو کو ویریئنٹس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے اور اس کی ایبریویشن ہے انووا انالیسز آف ویریئنٹس اور اس کی اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرس uh, ہیں وہ میں جب انالیس آف ویریئنٹس کو ٹچ کروں گا تو then we will come back and discuss these parameters again لیکن جو ہماری انٹرسٹ کی باتیں ہیں اسی سلائڈ پہ ایک تو انٹرسپٹ ہے اور انٹرسپٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 48 ایٹ ویلو ہے اور دوسرا ایکس ویریبل ون یعنی یہ ایکس کی یہ سلوپ ہے اصل میں یہ اس طرح سے ایکسل میں لکھا جاتا ہے یہ سلوپ ہے اس کی ویلو ہے ایٹ اور یہ یہی آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ابھی جو ہم نے مینولی کیلکولیشن کی تھی اور جو اکویشن ڈرائیو کی تھی 48 ایٹ پلس ایٹ ایکس اور eight X plus forty eight یہ وہی ویلیوز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کچھ اور بھی انفارمیشن ہیں جو ڈائریکٹلی اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں یہ جو سلائڈ آپ کو دکھائی گئی اس کی رائٹ سائڈ پہ یہ انفارمیشن ہے پی ویلیو یہ وہ پی ویلیو ہے پروبلٹی کی ویلیو ہے اس کو بھی بعد میں ڈسکس کیا جائے گا پھر یہ ڈفرینٹ کانفیڈینس انٹرولس میں مختلف ویلیوز یہ ڈفرینٹ انالیسیز ہیں جو ڈائریکٹلی اس وقت ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں ریزیڈیول آؤٹ پٹ کس طرح سے ریزیڈیول یعنی پرڈکٹیڈ وائی اور پھر ریزیڈیو یعنی پرڈکٹیڈ وائی جب آپ نے کر لیا تو پھر آپ وہ جو رینڈم ایرر تھی کہ پوائنٹ کس جگہ پہ ہے یہ وہ ویلیوز آپ کو یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو دو پلاٹ ہم نے مانگے تھے کہ ایک نارمل پرابلٹی پلاٹ تھا جس میں وہ سیمپل پرسنٹائلز دکھائے گئے ہیں اور دوسرا پلاٹ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ X variable one line fit plot یہاں پہ وائی کی ویلیو کو بھی دکھایا جا رہا ہے اور ساتھ پرڈکٹڈ ویلیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں یہ دو رنگوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ ڈیٹا ہیز بین وائی کی ویلو یہ ڈیٹا ہے اور uh, یہ دونوں پوائنٹس آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک خاص بات جو آپ نے نوٹس یہاں شاید آلریڈی کر لی ہو کہ these points are very close to each other جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ بڑا جب ہائی کوریلیشن ہوتا ہے تو لائن تقریباً ایسے ہی لگتا ہے کہ پوائنٹ سارے لائن پہ آ گئے آئیے آگے چلیں ایکسل کا ریگریشن ٹول اس کے بارے میں چند باتیں ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریویو آف دس انالیس جو ایکسل میں ہوا اس پہ خاص باتیں کیا ہیں I would like to summarise that کہ آپ نے دیکھا کہ بڑا extensive analysis and all we had to do was to select the the basic areas یعنی آپ کام ذرا دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا کہ صرف اریز کو انٹر کیا پھر ڈیٹا انالیس کو پک کیا ٹولس مینیو میں جا کے تو ہمارے سامنے وہ آپشنس آ گئیں پھر ہم نے سمپلی ارے پہلی ارے کو وائی کی اس کو سلیکٹ کیا وائی کی ڈائریکٹلی انٹری ہو گئی پھر ایکس کی اس کو سلیکٹ کیا وہ انٹر ہو گئے پھر کچھ ڈیفالٹ کر کے تو ہم نے وہ جو ڈیفالٹس تھے ان کو یوز کیا اور کچھ ہم نے اسپیسیفائی کیا کہ یہ پلاٹس ہمیں ضرورت ہے اور وہ فگرس وہ سارا انالیس ہمارے سامنے آ گیا تو you saw how easy it was how effective and how efficient اور بہت سی باتیں آپ نے دیکھی کہ بڑی کنفیوزنگ بھی ہے کہ اتنا ڈیٹا اور اتنے وہ ڈفرنٹ پرسنٹیجیں ورک آؤٹ کی گئی ہیں تو I sure you that by the time you finish this course وہ سارا کچھ جو آج ہمیں شاید بڑا مشکل لگ رہا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا چونکہ ہم جب پرابلٹی ڈسٹریبیوشن کو اسٹڈی کریں گے تو یہ ساری باتیں ایون کانفیڈینس انٹرولس یہ ساری all these things will fall in place تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں ایکسل کا جو ریگریشن ٹول ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا ملٹیپل آر یہ کوفیشنٹ کو ریلیشن کوفیشنٹ تھا آر اسکوئر لکھا ہوا تھا یہ کوفیشنٹ آف ڈیٹرمیشن تھا پھر وہاں پہ ایرر تھی جو اصل میں جس کو اسٹیم کہتے ہیں that stand for standard error of mean یہ جب ہم sample distribution later during the course study کریں گے تو you will meet these again یہ ہم نے تفصیل سے ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ سیمپلس سیمپل ڈسٹریبیوشنس کیسے ڈیولپ کی جاتی ہیں تو اس کا یہاں میں آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے کہ یہ standard deviation of population divided by sample size ہے پھر ایک ٹی اسٹیٹسٹک بھی شاید آپ نے دیکھا اس کو بھی ہم آج تو تفصیل سے ڈسکس نہیں کریں گے لیکن we are going to discuss later during the course و ٹی اسٹیٹسٹک از اس کا میں اس وقت آپ کو فارمولا یہاں دکھا رہا ہوں کہ یہ sample slope minus population slope divided by standard error تو یہ کچھ ڈیفینیشنس ایکسپلینیشنس تھیں پھر آپ نے دیکھا کہ وہ آر اسکویئر یعنی کوفیشنٹ آف تو یہ میں سلائڈ پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ علیحدہ ایک مائکروسافٹ ایکسل میں ایک فنکشن بھی ہے کہ اگر آپ نے بغیر ریگریشن انالیس کے square of the correlation function جس کو پیئرسن کوفیشنٹ بھی کہتے ہیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو you can use this function I won't go into the details here but the syntax is very straightforward یہ بالکل وہی ہے آر ایس کیو یعنی آر اسکوئر جیسے لکھا ہوا ہے اس میں اور بات تھی پی ویلو کی ایک بات تھی کہ probability of not getting a sample slope as high as the calculated value یہ پی ویلو اس کو کہتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ smaller the value more significant the result اور اس میں پھر یہاں دکھایا گیا کہ پی ویلو دی ہوئی تھی zero point zero zero zero one three three اور اس کا کنکلوژن یہ ڈرا کیا گیا کہ it means that slope is very significantly different from zero اور کنکلوژ کیا ہے کہ X and Y are strongly associated let me see one word here یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا آ گیا بالکل یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے تو یہ اس وجہ سے perhaps it's a little difficult right now کہ چونکہ ہم ڈسٹریبیوشنس ہم نے اسٹڈی کرنی ہے confidence intervals etcetera hypothesis testing ہم نے اسٹڈی کرنی ہے تو یہ وہ ہائیپوتھس ٹیسٹنگ ہے اصل میں کہ ایک طریقے سے آپ ایک نال ہائیپوتھس ڈیولپ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہی آپ ڈسائڈ کر لیتے ہیں کہ R is equal to zero اور پھر وہ ورک آؤٹ کیا جاتا ہے کو کی ویلیو پھر جو کیفیشنٹ کی اپنی ڈسٹریبیوشن ڈیولپ کی گئی ہے وہاں پہ ویلیو کو ڈھونڈا جاتا ہے کانفیڈینس انٹرول پہ اور اگر ہماری ویلیو اس سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ سگنیفیکنٹ ہے تو یہ وہ اس طرح سے یہ یہاں پہ کیا گیا ہے تو آئیے let's look at the next line کہ یہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ان آر یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہاں دی گئی ہے اس کو بعد میں ہم we will get back to this اور یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ٹیبلز کتابوں میں دیے ہوتے ہیں جن میں یہ لیولز دیے ہوتے ہیں زیرو پوائنٹ ون سے شروع ہو کے zero point zero five zero point zero two zero point zero one اور آخر پہ zero point zero zero one اور پھر ڈگریز آف فریڈم جو ہیں وہ ون ٹو ہنڈریڈ دکھائے جاتے ہیں اور اس کا فارمولا بھی ہے کہ degree of freedom is equal to N minus two اور ایک ایگزامپل یہاں دی گئی ہے جس میں دکھایا گیا کہ null hypothesis R is equal to zero اور پھر کوفیشنٹ زیرو پوائنٹ ایٹ اور ٹیسٹ کیا فائیو پرسینٹ پہ اور رو میں جا کے وہاں ویلیو کو دیکھا تو ٹیبولیٹڈ ویلیو تھی zero point eight seven eight three نکلی sample value of point eight is less than zero point eight seven eight three تو اس سے یہ کنکلوژ کیا گیا کہ یہ سگنیفیکینٹ نہیں ہے یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا اور یہ ایک سملر دوسرا کیس آپ کے لیے اور یہاں کیا ہے کہ calculated coefficient is minus zero point nine five exactly وہی کیس لیکن اب یہ minus zero point nine five value اس کو بغیر مائنس کے چونکہ ٹریٹ کیا جاتا ہے تو this is larger than zero point eight seven eight three جو ٹیبولیٹڈ ویلو ہے تو اس سے کنکلوژ کیا نکالا جا رہا ہے کہ variables are strongly associate students آپ نے دیکھا کہ اگرچہ کوریلیشن جو لاسٹ ٹو سلائیس ہم نے دیکھی زیرو پوائنٹ ایٹ تھا جو بڑا ہائی تھا مگر جب کوفیشنٹ آف کوریلیشن کی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن میں جا کے ہم نے ویلو ڈھونڈی تو پتا لگا کہ ہماری ویلو تو اس سے کم ہے so we had to come to the conclusion that there is no association between the two variables on the other hand جب coefficient of correlation minus zero point nine five تھا تو وہ سگنیفیکینٹ ہوا because the value without the minus sign was bigger یہ امپارٹینٹ طریقہ ہے ڈٹرمن کرنے کا کہ ہائی کو ریلیشن ہے یا نہیں یہ بڑا امپارٹینٹ پوائنٹ ہے جب آپ ریگریشن میں جائیں تو پلیز ریمبر کہ بلائنڈلی آپ نے اس کو نہیں قبول کرنا بہت امپورٹنٹ کہ بی ویری کیئرفل کہ کوپشن آف کو ریلیشن سے don't be blinded don't be misguided students اس ڈسکشن کے ساتھ ہمارا ٹاپک ریگریشن اینالیس کمپلیٹ ہوا this is only an introduction let me tell you authors نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ریگریشن انالیسس پہ ایکسٹینسو بکس ہم نے صرف ٹچ کیا لیکن I am happy that we went through the different tools ہم نے مینولی بھی سیکھ لیا ریگریشن اکویشن بھی ہم نے سیکھ لی ہم نے کافی ڈیٹیل سے even hastily but we went through the hypothesis testing also تو ہمیں کافی چیزیں معلوم ہو گئیں کہ ریگریشن کیسے کیا جاتا ہے اور اس پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے کہ regression analysis is very simple linear regression اور انالیس ٹولس اویلیبل ہیں if use properly they can effectively help you to develop regression equations یہ تو تھا آج کے لیکچر کا موضوع نیکسٹ لیکچر میں ہم ٹائم سیریز اور ایکسپونینشل اسموتھنگ پہ ڈسکشن شروع کر رہے ہیں یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو میری آپ سے پھر وہی گزارش اور تلقین کہ download the worksheet آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر لیکچر میں نئی ورک شیٹس بنائی گئی ہیں اس لیکچر میں بھی بڑی امپورٹنٹ ورک شیٹس بنائی گئی ہیں ان کو please download and start working with these yourself تو اس نوٹ پہ اور اس امید سے کہ آپ واقعی وہ ان کو میں اس لیکچر کو کلوز کرتا ہوں اسٹوڈینٹس آج بھی مجھے امید ہے کہ جو باتیں ہم نے سیکھی ڈسکشن جو ہوئی بڑا وائڈ رینج آف ٹاپکس بہت interesting ideas regression analysis from different angles تو I am sure you have enjoyed two days lecture also وعدہ کیجیے محنت جاری رکھیں گے ایکسل کے ساتھ کام کرتے رہیں گے آج اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ